السلام علیکم students this is doctor Ajmal with lecture thirty seven of forensic psychology in previous lecture we've been talking about forensic psychotherapy forensic psychotherapy کیا چیز کیا وہ ساری سائیکوتھراپیز جو ہم فورینزک سیٹنگ میں یوز کرتے ہیں فورینزک سائیکوتھراپی نہیں کہلا سکتے there is a major difference the other psychotherapies have been developed as generic psychotherapies even some of these help in pride as well جیسے سولوشن فوکس تھرپی ہے یا نیریٹیو تھرپی ہے گو کے ان کی پرزینٹ پاپولیشن میں بہت زیادہ ایپلیکیشن ہے still they are not strictly speaking forensic psychotherapies and we use them الٹ outside of the present setting اور فورینزک سیٹنگ لیکن جو فورینزک سائیکو تھراپی ہے that is specifically designed for forensic population for forensic setting so پہلی بات تو یہ اب اس کی کچھ نمایاں خصوصیات ہیں جن کے بارے میں ہم نے پچھلے لیکچر میں بات کی تھی تو ایک چیز یاد رکھیے کہ it is a balancing act between empathy and respect on the one hand and limit setting and firmness on the other اچھا آپ یہ کہیں گے کہ جناب باؤنڈریز اور لمٹ سیٹنگ جو ہیں وہ تو ہر تھراپی میں ہوتی ہیں that's fine I don't have a problem that argument setting اور need for limit setting a particular need for balancing act اس میں مجھے یاد ہے رابرٹ ہیئر ایک بڑے مشہور سائیکولوجسٹ ہیں جنہوں نے چیک لسٹ بھی ڈیولپ کیے انہوں نے اپنا ایکسپیرینس بتایا انہوں نے اپنا ایکسپیرینس بتایا کہ وہ پرزن میں اس طرح سائیکولوجسٹ کی حیثیت سے اپوائنٹ ہوئے اور انہوں نے بہت ہی نائسلی پولائٹلی جینٹلی لوگوں سے ڈیلنگ شروع کی اور اس کا ریزلٹ یہ نکلا کہ وہ بہت بری طرح ایکسپلوئٹ ہوئے اب پرابلم یہ ہے کہ رابرٹ ہیئر صاحب نے یہ سارا ذمہ جو ہے وہ لوگوں پہ ڈال دیا انہوں نے کہا دیکھیں کتنے یہ برے لوگ ہوتے ہیں جو سائیکولوجسٹ کو جو کہ اچھی طرح ان سے پیش آ رہے ہیں انہیں ایکسپلائٹ کرتے ہیں but if you got to do was the fact that boundary setting is very important in all therapy اور چونکہ he was an properly trained as a psychotherapist he made the mistake of not setting any boundaries not being firm not setting limits تو اگر تھوڑی سی بھی سائیکو اینالٹیکل ٹریننگ یا سائیکو تھراپی کی ٹریننگ ہو تو باؤنڈریز کا آئیڈیا جو ہے وہ بڑا کلیئرلی سمجھ میں آ جاتا ہے لیکن فورینزک سیٹنگ میں جو ہمیں رابرٹ ہیئر کی ایگزامپل سے پتا چلا کہ فورینزک سیٹنگ میں بہت زیادہ ضرورت ہوتی ہے لمٹ سیٹنگ کی اور فرمنیس کی then we talk about exploring therapeutic alliance اچھا اب یہ ہوتا ہے کہ اس ایمپتھی اور سیٹنگ لمٹس کے بیلنسنگ ایکٹ میں جو تھراپیوٹک الائنس ہے وہ کہیں نظر سے اجل نہ ہو جائے دیٹ از ویری امپورٹنٹ کہ وہ جو کلائنٹ اور تھراپسٹ کا ایک ریلیشن شپ چل رہا ہے وہ اس ریلیشن شپ پہ توجہ کرے سائیکولوجسٹ اور اسے ایکسپلور کرے اس میں جو کمی نظر آ رہی ہے اس کو پورا کرنے کی کوشش کرے اور اس ریلیشن شپ کو بلڈ کرنا ہے چاہے ایمپتھی ایک طرف ہے فرمنس دوسری طرف ہے لیکن اس بیلنسنگ ایکٹ پہ چلتے چلتے جو آپ کا ریلیشن شپ ہے وہ سفر نہیں ہونا so that's very important that should always be kept in mind the third point and I think perhaps the most important therapeutically is important therapeutically psychotherapy whole range of experience is provided اور اس میں جو رینج ہے اس میں اس طرح کی چیزیں ہیں جیسے آرٹ تھراپی ہے میوزک تھراپی ہے ایکسپلورنگ چائلڈہڈ کانفلکٹس ہے um, سالوگ particular problem we do is drama therapy کی میں نے بات کی تھی کہ patient are encouraged to participate اور participate any aspect and we also discuss the possibilities patient کو actually write their own plays especially those who are پرٹیکلڈ then mixing individual with group therapy very interesting feature of forensic psychotherapy you could have individual جس میں کہ تھراپی چل رہی ہے اور پھر ایک گروپ سیٹنگ جس میں کوئی اور سائکو تھراپیوٹک ایسپیکٹ ہے وہ چلایا جا رہا ہے سو so, انڈیویجل اور گروپ دونوں کو ساتھ ساتھ استعمال کیا جاتا ہے اور دونوں میتھڈ جو ہیں ان کی اسٹرینگ جو ہیں وہ ایکسپلور کی جاتی ہیں سمجھی جاتی ہیں then forensic psychotherapy we also work systemically یعنی ہم لوگوں کے ساتھ کام کرتے ہیں اسٹاف کے ساتھ کام کرتے ہیں انسٹیٹیوشنس کے ساتھ کام کرتے ہیں so working together understanding the system in which you are not try and upset too many people yet try and get change made possible try and get people on your side اور اس سے ہم نئے پوائنٹ جو اگلا پوائنٹ کی طرف آتے ہیں وہ that is building alliance with staff تو اسٹاف ممبرز میں جس ادارے میں بھی آپ کام کر رہے ہیں ان ان ان کے کے ساتھ میں سے ایلائز ڈھونڈنا لائک مائنڈیڈ پیپل ڈھونڈنا اور ان کے ساتھ الائنس بنانا to achieve your goals that's very important and finally we talk about getting institutional support for your work تو یہ ساری چیزیں ہیں جو کہ میرے خیال میں بہت اہم ہیں اور اس میں مثلا میں نے جو چیز دیکھی ہے کہ جو انسٹیٹیوشن ہوتی ہے انسٹیٹیوشن کی سپورٹ بہت اہم ہوتی ہے انسٹیٹیوشن کی سپورٹ کے بغیر کوئی بھی سائیکالوجسٹ جو ہے وہ اپنے مقصد میں کامیاب نہیں ہو سکتا اس کی وجہ بیسکلی یہ ہے کہ ادارے جو ہیں وہ اس طرح اسٹرکچرڈ نہیں ہیں کہ ان میں سائیکولوجیکل ٹریٹمنٹ اچھی طرح سے ڈلیور کی جا سکے تو اداروں کے اسٹرکچر کو ہمیں چینج کرنا ہوگا لیکن ادارے آپ جانتے ہیں کہ اتنے آرام سے چینج ہوتے نہیں ہیں it's not very easy to change an institution so what do we do then we work slowly gradually effecting small changes جیسے میں نے کہا creating allies getting friends on your side using all the resources available to you support and then institution take on a new face even though it's a very difficult challenge آئٹ so now we come to violence reduction programme violence reduction programme کیا چیز ہے اور کیوں وجود میں آئی اب جہاں تک تو بات ہے آم پیٹی کریمنل کی so that is something then can be resolved کسی شخص نے کوئی چھوٹی موٹی چوری کی کوئی چھوٹا سا جرم کیا اس سے سزا ہوئی اس کا کافی افیکٹ ہوتا ہے وہ بندہ نکلا ہوپ فلی ری ہیب ہو گیا اس میں کوئی سویئر پرسنالٹی پرابلمس نہیں ہے کوئی سویئر سائیکولوجیکل پرابلمس نہیں ہے carrot and stick type of policy we can deal with such people جو وائلنس ریڈکشن پروگرام بنایا گیا وہ ایسے کریمنلس کے لیے ایسے لوگوں کے لیے جن کو انٹریٹیبل سمجھا جاتا ہے یعنی جو ایسے وائلنس کی ان کی لائف میں اتنی اہمیت ہے اور اتنی زیادہ وہ ہر وقت تشدد سے کام لیتے ہیں ہر چیز کو وائلنس سے ریزالو کرتے ہیں کہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے بچپن میں بھی وائلنس ایکسپیرئنس کیا ہے بچپن سے ہی وائلنٹ ہو گئے ہیں اسکول میں بلینگ کرتے رہے ہیں اسکول سے باہر لوگوں کو مارتے رہے ہیں بہت جسے ہم کہتے ہیں جب ہم نے پرسنالٹی ڈسڈر کی بات کی تھی تو ان میں سے اکثر لوگ جو ہیں وہ پرسنالٹی ڈس آرڈر کے زمرے میں بھی آتے ہیں اس کیٹیگری میں شامل کیے جا سکتے ہیں پرزن میں ہوتے ہیں یا ہاسپٹل میں ہوتے ہیں they are constantly violent and aggressive تو ان کے لیے this is a very difficult population ان کے لیے وائلنس ریڈکشن پروگرام بنایا گیا اور وائلنس ریڈکشن پروگرام اگر آپ کو یاد ہو میں نے آپ سے وائلنس رسک اسکیل کی بات کی تھی وی آر ایس جو کہ وانگ اور گارڈن نے بنایا تھا کینیڈا میں تو وانگ اور گارڈن نے کینیڈا میں جو وائلنس رسک اسکیل بنایا اس کے دو فیچرز تھے ایک تو تھے اسٹیٹک فیکٹرز وہ فیکٹرز جو آپ چینج نہیں کر سکتے مثلا کسی کے بچپن میں بہت پرابلمز آئیں تو اب آپ اس کا تو کچھ نہیں کر سکتے نا بچپن تو اس کا تبدیل نہیں کر سکتے یٹ یو کین پرڈکٹ کہ جس کے بچپن میں بہت زیادہ پرابلم جو وائلنس ہے وہ زیادہ ہوگا نسبت جس کا بچپن ٹربل فری گزرا رائٹ اچھا یہ تھے static factor then there are dynamic factor یہ وہ فیکٹر جو کہ ابھی بھی آپ کی لائف میں اثر انداز ہو رہے ہیں مثلاً ویپن یوز ایک بندہ اپنے پاس چوری رکھتا is more likely to be violent person carry a knife. ٹھیک ہے نا یہ کامن سینس کی بات تو لیکن ہم اس کو چینج بھی تو کر سکتے ہیں نا اس انسان کو ہم ایسا انسان بنا سکتے ہیں کم از کم کہ جو اپنے پاس چھری نہ رکھتا ہو تو اس کی جو وائلنس کی سیویریٹی ہے وہ فوراً کم ہو جائے گی right so these are common sense kind of things جس پہ وانگ اور گارڈن نے یہ سوچا کہ جناب کیوں نہ ہم ایک ایسا پروگرام ڈیزائن کریں جو کہ ان لوگوں کی نیڈز کو میٹ کرے اور یہ جو چھوٹے چھوٹے ڈائنامک فیکٹرز ہیں ان کو ایڈریس کرے so we'll talk about it in great length today but let see what are the main feature what are the salient feature of this client population and the programme so سب سے پہلی بات یہ کہ وی چینج ڈائنامک فیکٹر جو بھی ڈائنامک فیکٹر ہم نے وائلنس رسک اسکیل میں آئیڈینٹیفائی کیے ہیں ان کو ہم چینج کریں then the fact that it's an extremely difficult client group تو اس میں اس پروگرام میں جو سائیکولوجسٹ آتا ہے یا جو سائیکولوجسٹ اس پروگرام کو امپلیمنٹ کرنے کی کوشش کر رہا ہے اس کے لیے دو تین چیزیں بہت ضروری ہیں ایک تو یہ کہ انہیں کلینکل سائیکولوجی جو ہے اس پہ عبور ہونا چاہیے there should know a whole range of therapies ٹھیک ہے نا انہیں جیسے میں آپ سے سولوشن فوکس تھراپی کی بات کر رہا تھا یا نیریٹو تھراپی کی بات کر رہا تھا یا سائیکو انالیٹیکل تھراپی کی بات کر رہا تھا بہیویئر تھراپی کی آپ سے بات کی تو اس قسم کی تھراپیز کا انہیں اچھا خاصا نہ صرف یہ کہ پتہ ہونا چاہیے بلکہ ان پہ عبور ہونا چاہیے second thing is that that person must have had some experience of forensic settings یعنی ایک ایسے سائیکولوجسٹ کو جو صرف نارمل نان کرمنل پاپولیشن کے ساتھ کام کرتا رہا اب جیل کے ماحول میں لے آئیں گے تو ان کے اپنے لیے پرابلمس کھڑی ہو جائیں گے وہ ایک ایک چیز پہ اعتراض کریں گے ایک ایک چیز پہ جو ہے کانفلکٹ کریٹ ہوگا تو کچھ فورینزک سیٹنگ کا ایکسپیرینس بھی بہت ضروری ہے اس کے لیے right so realising that it's an extremely difficult client group we need psychologist with both sound clinical training and experience and also some solid forensic experience so یہ دونوں چیزیں جب ہوں گی تو تبھی وہ یہ بیلنسنگ ایکٹ پرفارم کر سکیں گے then the client group is also very unmotivated اس میں کوئی موٹیویشن چینج کی نہیں ہے کیوں نہیں ہے سارا بچپن تکلیفوں میں گزرا ہے کسی کو ٹرسٹ نہیں کرتے معاشرے کو برا سمجھتے ہیں فیوچر سے بالکل نا امید ہیں اور کانسٹنٹلی کانسٹینٹلی وائلنس میں اپنی زندگی گزار رہے ہیں وہ جب آپ کے پاس آئے ہیں تھراپی کے لیے انہیں کوئی انٹرسٹ نہیں چینج ہونے میں یا انہیں آگے کچھ نظر ہی نہیں آ رہا ٹھیک ہے نا آپ خواہ انہیں لاکھ سمجھاتے رہے کہ جی باہر نکلو گے زندگی یوں ہے وہ ہے اس کا کوئی اثر نہیں ہوتا لوگ بہت سمجھا چکے ہیں so it's an unmotivated group then جو تھراپسٹ کے لیے بہت ضروری ایک چیز ہوتی ہے جب کلائنٹ اس کے پاس آتا ہے تو یہ وہ یہ ہوتی ہے کہ کلائنٹ تھراپسٹ کو ٹرسٹ کرتا ہے اس پہ اعتماد کرتا ہے اس کا اعتبار کرتا ہے in this situation there is an absolute lack of trust کیوں سائیکولوجسٹ کس کے لیے کام کر رہا ہے گورمنٹ کے لیے کام کر رہا ہے پرزینٹ سسٹم کے لیے کام کر رہا ہے اسی سسٹم کے لیے کام کر رہا ہے جس کو وہ کلائنٹ جو ہے اپنی پرابلمس کا ذمہ دار ٹھہرا رہا ہے تو وہ آپ کو کیوں ٹرسٹ کرے very important consideration in doing this work یہ چیز جو ہے مجھے برٹن میں جب میں کام کر رہا تھا اسٹیٹ کے لیے تو اکثر جو ہے وہ کلائنٹ یہی پوچھتے تھے کہ جناب آپ تو ان کی سائڈ پہ ہیں آپ ہماری سائڈ پہ تو نہیں یہ سمجھانا ہوتا تھا کہ جناب ہم سب ایک ہی سائڈ پہ ہیں the idea is that society needs better citizens and we want to make these people into better citizens تو یہ جو کانسیپٹ ہے کہ جی کلائنٹ ایک سائڈ پہ اور تھراپسٹ دوسری سائڈ پہ یہ ایک بڑی پرابلم ہوتی ہے جس کی وجہ سے لیک آف ٹرسٹ ہوتا اور اسی لیے جو میں آپ سے پہلے بات کرتا رہا ہوں کانفیڈینشیلٹی کی اور اور دوسرے جو اس طرح کے ایلیمنٹس ہیں ان کے ساتھ وہ یہ کافی ٹرکی سچویشن ہو جاتی ہے when you working in the legal system then there is also lack of rapport lack of rapport اس طرح کے جناب آپ خاک لاکھ کوشش کرتے رہے ایسے لوگوں سے ایک اچھا تعلق بنانے کی اس میں ٹائم لگتا ہے بہت محنت لگتی ہے and finally these people have no relationship skills اور ابلیٹیز اگر ان میں کچھ بھی ریلیشن شپ اسکلز اور یا ابلیٹیز ہوتی تو وہ اس سچویشن میں ہوتے ہی نا جس میں اب ہے so that is one thing which I find is very significant so summing up the salient feature of the violence reduction group important thing is we want to change dynamic factor we want to change these factors that can be change اصل بات ہے نا ان فیکٹرز کو چینج کرنے کی کوشش کرنا جو چینج نہیں ہو سکتے از اے لاسٹ کاز یا ان فیکٹر پہ زیادہ اسٹریس کرنا بہت ہی مشکل بات let me give an example لوگ کہتے ہیں کہ جناب وہ شخص جس نے بہت زیادہ سیکشل ایکٹیویٹی ایکسپیرئنس کی ہو ٹین ایج میں بہت مختلف لوگوں کے ساتھ اور بہت اس کے کوئی موریلٹی نہ ہو تو وہ شخص جو ہے وہ زیادہ وائلنٹ ہو فائن لیکن is it something that we can control نہ اگر کوئی ایسی چیز ہے جو ہم اب کنٹرول کر سکتے ہیں ہم اب چینج کر سکتے ہیں جیسے میں نے آپ کو نائف کی مثال دی تھی اگر وہ نائف کیری کرتا ہے اور نائف کیری کرنا چھوڑ دے تو ایک اسٹیپ ہم نے لے لیا ہے in the right direction we've taken step in the right direction and moved that person one step closer to improvement اچھا اس میں پھر ہم اپنی فیوریٹ فریم ورک میں آ گئے ہیں which we call stages of change تو اسٹیجز آف چینج کا آئیڈیا لیا ہے وانگ اور گارڈن نے اور اس کو اپلائی کر دیا ہے اپنے رسک اسکیل پہ یعنی انہوں نے کہا کہ جناب ہم ان میں سے کوئی بھی فیکٹر لیں جیسے وہی نائف یوز کی مثال ہے ویپن یوز کی مثال ہے تو اس میں ہم پانچ سٹیجز میں تقسیم کر سکتے ہیں اس کلائنٹ کی ڈیولپمنٹ کو ایک ہے پری کانٹمپلیشن دوسرا کانٹمپلیشن تیسرا پریپریشن چوتھا ایکشن اور پانچواں مینٹیننس پری کانٹمپلیشن کیا ہے کہ پتا ہے کچھ آئیڈیا ہے کہ جی بری بات ہے ویپن یوز لیکن اس کے لیے کوئی موٹیویشن نہیں ہے کوئی ارادہ نہیں ہے کانٹمپلیشن میں ایک وہ انسان سوچنا شروع کر دیتا کہ جناب یہ جو میں ویپن یوز کر رہا ہوں یہ ٹھیک نہیں ہے پریپریشن اسٹیج میں کیا ہوتا ہے وہ کچھ ایکٹیو اسٹیپس لیتا ہے مثلاً اپنے روم میں جہاں جہاں اس نے کوئی ویپن چھپایا ہوا ہے وہ اتارٹیز کے حوالے کرتے جی یہ لیجیے I'm ready to turn new leaf I'm ready to take fresh step action کیا ہے کہ اب یہ اس طرح کے اسٹیپس لیے ہیں تو ثابت ہو کہ جناب پچھلے ایک دو مہینے سے وہ شخص جو ہے اس نے کوئی کسی قسم کا ویپن نہ کیری کیا ہے نہ یوز کیا ہے نہ اس کے سیل میں سے کوئی برامد ہوا تو پھر ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ جناب وہ شخص ایکشن فیز میں آ گیا ہے ایکشن اسٹیج میں آ گیا ہے اور مینٹیننس کیا ہے کہ اگر پچھلے ایک دو سال میں اسے کوئی ایسی چیز برامد نہیں ہوئی اور اس نے بالکل ویپن یوز نہیں کیا اور اپنے ساتھ کیری نہیں کیا تو we can see the person is now maintaining the change and the same principle can be applied to all the dynamic factors in the violence risk scale اچھا اب وائلنس رسک اسکیل پہ in five stages of change کا اپلائی کرنا کہلاتا ہے وائلنس ریڈکشن پروگرام ٹھیک ہے تو let's look at how they would do it with dynamic factor اس میں پہلا ڈائنامک فیکٹر ہے اموشنل کنٹرول نا you must realise it's a very important factor ایک شخص جسے اپنی اموشنس پہ کنٹرول ہی نہیں ہے وہ کیسے امپروو کرے گا اپنے آپ کیسے اپنے بہیویئر کو امپروو کرے گا so we start with emotional control and we give him exercise to control his emotional مثلاً رول پلے کرتے ہیں ایک گروپ سچویشن میں گروپ تھراپی کے دوران کہ جناب ایک شخص ہے وہ کانسٹینٹلی آپ کو برا بھلا کہہ رہا تو بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ تھراپسٹ جو ہے وہ اس رول میں آ سکتا ہے کہ کسی اور پیشنٹ کو اس رول میں لے آتا ہے کہ وہ اس کلائنٹ کو برا بھلا کہے اب کلائنٹ کو یہ کرنا ہوتا ہے کہ وہ ریئل سچویشن ہے اور اس میں اس نے بتانا ہوتا ہے کہ جناب جب اسے غصہ آنا شروع ہوگا تو وہ ہاتھ کھڑا کر ٹھیک ہے یہ this would be the first step اور اس جب وہ ہاتھ کھڑا کرے گا تو دوسرا شخص اسے برا بھلا کہنا چھوڑ دو ٹھیک ہے and then we help the person to calm down through relaxation through deep breathing through drink glass of water through telling like I'm not going to hit I to be a گا good person good people don't hit other people اس طرح کی ہم کوپنگ اسٹیٹمنٹ دیتے ہیں کہ میں ایک اچھا انسان ہوں اچھے انسان دوسروں کو مارتے نہیں ہیں کوئی انہیں گالی گلوچ بھی کرے برا بھلا بھی کہے تو وہ معاف کر دیتے ہیں Now, that is something that we can also borrow heavily from our religious tradition کہ غصہ حرام ہے اور کسی کو مارنا پیٹنا جو ہے وہ بھی گناہ ہے تو جب اس طرح کی چیزیں ہم اسے ری انفورس کرتے ہیں تو وہ پریکٹس کرتا ہے that is the important thing lecture تو دینے کو ہم سب دیتے ہیں ساری دنیا لیکچر دے سکتی لیکن یہاں پہ جو امپورٹنٹ بات ہے ہم اسے پریکٹس کراتے ہیں ایسی سچویشن کی جس میں غصہ آئے غصہ لایا جائے اور پھر وہ انسان اس غصے پہ قابو کرے اسی طرح کچھ ایسی سچویشن ہے جس میں اینگزائٹی جن لوگوں کو اینگزائٹی زیادہ ہوتی ہے پریشانی زیادہ ہوتی ہے اور اس پریشانی میں وہ وائلنس اختیار کرتا ہے تو ان کو انگزائٹی پیدا کرنے والی سچویشن رول پلے کرائی جاتی ہے اور اس میں کیا ہوتا ہے کہ اس انگزائٹی پیدا کرنے کی جو سچویشن ہے جب وہ آتی ہے کرتے ہیں ہم کہ وہ انگزائٹی پروڈیوسنگ سچویشن ہو رہی ہے تو کلائنٹ کو موقع دیا جاتا ہے کہ وہ اس انگزائٹی کو کنٹرول کرے اس میں ریلیکس کرے اپنی انگزائٹی پہ قابو پائے کچھ حد تک جب یہ قابو پاتا ہے تو we can see that he is moving in the right direction he is moving from contemplation to action تو یہ ایکشن ہم ویو کرتے ہیں رول پلیز میں یہ میں خود آپ کو بتاؤں میں اینگر مینجمنٹ گروپس رن کرتا تھا تو ایک رول پلے میں ایک ایسا وقت آ گیا تھا کہ جب میں پریکٹس کے طور پہ ایک کلائنٹ کو برا بھلا کہہ رہا تھا تو وہ اس کو صحیح تصور کرنے لگا اور اٹھ کے was about to hit me تو اسے ایک اور کلائنٹ نے اس وقت اسے پکڑا اور کہا کہ دیکھو یہ ہم کھیل کھیل میں کر رہے ہیں صحیح نہیں ہو رہا تو you must realise the importance and the seriousness of this exercise یہ نہیں ہوتا کہ وہ سمجھ رہے ہیں کہ جی صرف ایک تماشا ہے بعض اوقات ہم لوگوں کو اس طرح برا بھلا کہتے ہیں کہ ان میں واقعی بہت شدید غصہ آ جاتا ہے اور پھر ہم انہیں پریکٹس کراتے ہیں کہ اس غصے کو یا انگزائٹی کو یا ڈپریشن کو جو بھی ان پہ اس وقت اسٹیٹ آ رہی ہے اس کو کنٹرول کریں سو ایموشنل کنٹرول میں بہت سی ایکسرسائز ہیں پھر اسی طرح ضروری نہیں ہے کہ ہر دفعہ نیگیٹو ایموشن لا کے اسے کنٹرول کیا جائے بہت سی ایموشنز ہیں جو کلائنٹس نے اچھی طرح سے ایکسپیرئنس نہیں کی ہوتی مثلاً بہت زیادہ خوشی بہت زیادہ خوشی جو ہے وہ کلائنٹس نے کم ایکسپیرینس کی ہوتی تو ہم اس طرح کی سچویشن کریٹ کرتے ہیں اس طرح کے رول پلیز کریٹ کرتے ہیں اس طرح کے سیناریوز کریٹ کرتے ہیں کہ کلائنٹ جو ہے خوشی حیرت depression anxiety and negative as well as positive experience a whole range of emotions تو جیسے ہم نے فورینزک سائیکو تھرپی میں کہا تھا نا کہ ہم ایکسپیرئنس کی رینج بڑھاتے ہیں اسی طرح یہاں ہم ایموشنز کی رینج بڑھاتے ہیں کلائنٹ کے کیوں میں آپ کو بتاؤں ایک کلائنٹ ایسا تھا جسے کوئی بھی سچویشن ہو نیگیٹو اسے غصہ آتا تھا جہاں اینگزائٹی ہونی چاہیے اسے غصہ آتا تھا جہاں ڈپریشن ہونی چاہیے اسے غصہ آتا تھا جہاں ہم کہتے ہیں اداس ہونا چاہیے انسان کو اسے غصہ آتا تھا تو بعض اوقات بعض لوگ اپنا صرف ایک ہی ایموشنل ریئیکشن بنا لیتے تو ضرورت ہوتی ہے کہ انسان کو ٹرین کیا جائے to experience different things different emotions اور اس ڈفرینٹ ایموشنس کو ایکسپیرئنس کرنے سے بھی انسان کا ایموشنل ایکسپیرئنس کا ریپرٹوار بڑھانے سے بھی اموشنل کنٹرول پیدا ہوتا ہے ٹھیک ہے نا انسان جو ہے جب اسے پتا چلتا ہے کہ وہ یہ اموشن بھی ایکسپیرئنس کر سکتا ہے یہ بھی ایکسپیرینس کر سکتا ہے یہ بھی ایکسپیرینس کر سکتا ہے تو پھر اس میں نہ صرف اپنی اموشنس کی اویئرنیس پیدا ہوتی ہے تھوڑا بہت اموشنل کنٹرول بھی پیدا ہوتا ہے یہاں ایک بات میں عرض کروں کہ ایبسلوٹ اموشنل کنٹرول جو ہے وہ ممکن نہیں ہے کسی بھی انسان کے لیے خب وہ پرفیکٹ سے پرفیکٹ انسان کیوں نہ ہو اداسی جب آتی ہے تو کئی دفعہ اپنے کنٹرول سے نہیں جاتی اسی طرح پریشانی کئی دفعہ آتی ہے تو اسے کنٹرول کرنا بیکار ہوتا لیکن تھوڑی بہت کوشش تو ہر انسان کرتا ہے اور کچھ حد تک کامیاب ہوتا ہے وی نو دس ٹھیک ہے نا اور ایموشنز پہ قابو پا سکے یا نہ پا سکے اس کے نتیجے میں جو بہیویئر ہوتا ہے اس پہ تو ہم کنٹرول کر سکتے ہیں یعنی اگر غصہ آتا ہے ہو سکتا ہے ہم غصہ آنے کو نہ روک سکیں لیکن غصے کے نتیجے میں ہم اگر کسی پہ ہاتھ اٹھا رہے ہیں اس پہ ہم کنٹرول کر سکتے ہیں and that is why in our religion it we don't get گنا اور sin on emotion we get sin اور پنشمنٹ آر بہیویئر یہ ڈسٹنکشن بڑی ضروری ہے اگر میرے ذہن میں کوئی خیال آ رہا ہے اس خیال پہ مجھے سزا نہیں ملے گی اس خیال پہ مجھے پنشمنٹ نہیں ملے گی لیکن اگر میں اس خیال پہ امپلیمنٹ کروں گا تو مجھے پنشمنٹ ملے گی so even that idea needs to be brought home to patients they are not responsible for their thoughts they are responsible for is the action and therefore emotional control جو ہے وہ پہلا اسٹیپ ہے ٹوڈ behaviour control violence during institutionalisation is the second dynamic factor اب ایک شخص نے پہلے جو کچھ کیا سو کیا اس وقت وہ جیل میں ہے اور اگر اس وقت جیل میں وہ کانسٹینٹلی لوگوں کے ساتھ لڑ رہا ہے تو یہ ایک ایسی چیز ہے جسے ہم کم کر سکتے کیوں اگر ہم اس وقت in the here and now in the present moment outside دیکھیں سمپل سی بات ہے اس کا ایک وائلنٹ لائف اسٹائل ہے وہ اسی کو پروپیچویٹ کر رہا ہے انسٹیٹیوشن تو اگر ہم انسٹیٹیوشن میں چینج کر لیتے ہیں کسی بھی طریقے سے تو وہ بہت طرح سے باہر کے ماحول پہ بھی اثر انداز ہوگا ایبسلوٹلی نہیں ظاہر ہے کہ پرزن میں کنٹرولڈ ماحول ہے باہر سڑکوں پہ گلیوں میں کنٹرول ماحول نہیں ہے ٹھیک ہے نا تو یٹ ہم یہ تو کہہ سکتے ہیں کہ اس کی پرسنالٹی میں ایک بہت بڑی امپروومنٹ آ جائے گی جو شخص اگر انسٹیٹیوشن کے اندر وائلنٹ ہے وہ انسٹیٹیوشن کے اندر نان وائلنٹ ہو جائے so for we again take person through these different stages of change and we help him move towards non violence in the institution یعنی فرض کریں کہ وہ شخص جو ہے دوسروں کو مار پیٹ کر کے ان کے سگریٹ چھینتا اچھا اب پرزن میں سگریٹ اسموکنگ جو ہے وہ ایک بڑی عیاشی ہے کیوں کہ بہت سے لوگ جو ہیں وہ اسٹریس کا شکار ہیں اور اسٹریس کو دور کرنے کے لیے وہ اسموک کر very you know common sense understandable thing اچھا اب وہ چونکہ اس میں وائلنس کا استعمال کر رہا ہے اور اسے کہا جائے کہ جناب آپ یہ نہیں کریں گے اور اس کے لیے ٹارگیٹ سیٹ کر دیا جائے کہ جناب جس دن بھی آپ کسی کو مارے پیٹے بغیر جو دن بھی گزاریں گے اس دن آپ کو ایک ایکسٹرا سگریٹ آپ کے کوٹے میں شامل کر دیا جائے اینڈ یو کین سی کہ وہ کتنا ہیوی اسموکر ہے sometimes one cigarette times two sometimes three that depend on the situation on the person that depend on smoking habit لیکن this can serve as a very good reward اور کیا ہوگا کہ وہ اگر ایک دن بھی اسکپ کرتا ہے وائلنس کے بغیر اور اس دن اسے آپ ریوارڈ کرتے ہیں تو اس کا نتیجہ کیا ہوگا he will like to spend more days without violence اور اس میں ایک چیز جو نیچرلی ہوتی ہے وہ ہوتی ہے گڈ بہیویئر گڈ بہیویئر کے نتیجے میں پرزن جو سروس ہے پرزن کے انسٹیٹیوشن جو ہے وہ بھی پیشنٹ کو ریوارڈ کرتی ہے پرزنر کو ری انفورس کرتی ہے اس کے گڈ بہیویئر کو تو گڈ بہیویئر کا ایک نیچرل آؤٹ کم ہوتا ہے کہ کئی دفعہ سزا بھی مختصر کر دی جاتی ہے تو آہستہ آہستہ جو ہے وہ ریوارڈز کی جو ہے تعداد بڑھائی جا سکتی ہے ان کی انٹینسٹی بڑھائی جا سکتی ہے تاکہ جو انسٹیٹیوشنلائزیشن کے دوران جو وائلنس ہو رہا ہے اس کو کم کیا جائے and that as you so can be done through simple mean then the third factor they talk about is weapon use اچھا ویپن یوز کی میں نے آپ کو ابھی مثال پہلے میں دے چکا ہوں کہ کوئی شخص اگر نائف کیری کر رہا ہے تو اسے آپ ری انفورس کریں ریوارڈ کریں کہ وہ اس طرح کا بہیویئر بند کر دے اچھا اب پرزن میں جو ہے سرچز کے ذریعے اور تلاشیوں کے ذریعے ہم کمرے کی جو ہوتی ہے ہم یہ ممکن بنا سکتے ہیں کہ انسان ویپن یوز نہ کرے لیکن لوگ پھر بھی چھپا لیتے ہیں اور حاصل کر لیتے ہیں کسی طریقے سے تو اس کو جو ہے مانیٹر کر کے اور اگر کچھ عرصے اس شخص سے کوئی ویپن نہ نکلے ہم اسے ریوارڈ کر سکتے ہیں for non weapon use then a very important factor is insight into violence یعنی اپنے وائلنس کی جو ریزنز ہیں جو بھی اس کے اندر عوامل کار فرمائیں ان کی سمجھ ان کی سمجھ بوجھ کہ وائلنس ہوتا کیا ہے اور میں جب وائلنس کرتا ہوں تو کیوں کرتا ہوں مثلا کچھ شخص انسٹرومینٹل وائلنس کرتے ہیں جیسے میں نے آپ کو مثال دی تھی سگریٹ پینا چاہ رہا ہے اس کے پاس سگریٹ ختم ہو چکے ہیں دوسرے کے پاس کافی سگریٹ ہیں اسے ایک تھپڑ لگاتا ہے کہتا ہے نکال بھائی سگریٹ وہ کہتا ہے میں نہیں دوں گا تو وہ اب چھری نکال تو اب اسے وہ سگریٹ لے لیتا دیٹ از انسٹرومینٹل وائلنس ٹھیک ہے دوسرا ایک ہو سکتا ہے پیورلی اموشنل وائلنس مثلاً شخص بیٹھا ہوا ہے دوسرے نے اسے گالی دی اس نے غصے میں آ کے چاقو اٹھایا اور اسے گھوم دیا اچھا اب یہ دو مختلف قسم کے وائلنس ہیں مختلف قسم کے ایکٹ ہیں does the person know why he did what he did یعنی جب آپ اسے پوچھیں بھی تمہیں کیا فیلنگ ہوئی جب اس نے تمہیں گالی دی مجھے بہت سا غصہ چڑھا میرا دل کیا کہ میں بس اسے مار ڈالوں اچھا اب یہ بات صحیح تھی یا نہیں تھی تو یہ ساری چیزیں جو ہیں یعنی اپنے وائلنس کو اپنے تشدد کو اپنے ایکشنز کو سمجھنا اور اگر اس میں سمجھ نہیں ہے تو کیسے پیدا کی جائے گی again through the kind of activities we talk about group میں رول پلے کر کے اسے غصہ چڑھا کے دیکھا کہ اچھا اب کیا دل کر رہا ہے توڑ پھوڑ کرنے کو دل کر رہا ہے کس طرح کی کیا چیز وغیرہ وغیرہ وہ کہے گا ہاں میرا اس وقت جب اس نے مجھے فلاں بات کہی تو میرا دل کر رہا تھا کہ میں اس کا گلا دبوچ اور کیسے روکا پھر آپ میں نے اپنے آپ کو سمجھایا کہ یہ تو صرف ہم ڈراما کر رہے ہیں پلے کر رہے ہیں اس میں کوئی حقیقت تو اس طرح کی ایکسرسائز سے اس میں اپنے وائلنس کے اندر انسائٹ پیدا کروائی جاتی ہے اور جتنی انسائٹ بڑھتی چلی جاتی ہے اتنا مزید وائلنس کا رسک کم ہوتا چلا جاتا so that is one other fact then mental disorder ایک شخص ڈپریسڈ ہے اتنی شدید ڈپریشن ہے کہ نہ کچھ کھاتا ہے نہ پیتا ہے نہ نیند آتی ہے نہ وہ جو ہے کچھ اسے کچھ کرنے کو دل کرتا ہے نہ ہی وہ چاہتا ہے کہ جناب کوئی پلیزر سیکنگ ایکٹیویٹی کرے کوئی دوستوں کے ساتھ کوئی ہلا گلا کرے کچھ بھی دل نہیں کر تو اگر اسے شدید ڈپریشن ہے تو اور اس کی وائلنس کی ہسٹری بھی ہے بہت خوفناک تو اس بات کے چانسز ہیں کہ وہ ڈپریشن کے اندر کوئی اور خطرناک جرم کر بیٹھے گا پرزن کے دوران ہی وہ ہو سکتا ہے کسی کا گلا دبوچ دے اگر ویپن بھی نہیں ہے اس کے پاس تو ہو سکتا ہے کہ وہ کسی کا گلا دبوچ ڈالے اسے مار ڈالے so that is something we need to be aware of the mental disorder is a very important risk factor اچھا یہاں ضروری نہیں ہے کہ النس کی سیریسنیس سے وائلنس مثلاً بعض لوگ جنہیں ہم کہتے ہیں نا کہ وہ اپنا ذہنی توازن کھو بیٹھے ہیں اس کیس میں وائلنس کا رسک ذرا کم ہو جاتا ہے کانٹریری ٹو پبلک اوپین لوگوں کے ذہن میں پاگل کا کانسیپٹ یہ ہوتا ہے کہ جناب وہ سڑکوں پہ جا رہا ہے لوگوں کو پتھر مار that is a very small percentage of people with mental disorder most people with mental disorder severe mental disorder اور النس جسے ہم کہتے ہیں سائکوس وہ کیا کرتے ہیں لوگوں کو ڈسٹرب نہیں کرتے ہیں دوسروں کو اس طرح تنگ نہیں کرتے ہاں جہاں میں بات کر رہا ہوں ڈپریشن کی اینگزائٹی کی یا ابسیسو کمپلسو بہیویئر کی ان کیسز میں اگر پرزن میں ایک شخص ہے اور اس کی وائلنس کی ہسٹری ہے تو وائلنس کا چانس اور بھی بڑھ جاتا ہے اگر مینٹل ڈس آرڈر ہو تو پھر کیا کرنا ہے ہمیں ہمیں اس ڈس ڈسڈر کو بھی کنٹرول میں لانا اسے امپروو کرنا ہے اسے ٹریٹ کرنا ہے چاہے اس کے لیے میڈیکیشن یوز کی جائے یا اس کے ساتھ ساتھ سائیکو تھراپی اچھا اب آپ دیکھیں کہ سائیکو تھراپی تو ہم کر رہے ہیں اموشنل کنٹرول کے لیے ہم کام کر رہے ہیں تو جب ہم اموشنل کنٹرول کے لیے کام کر رہے ہیں تو ڈس ڈسڈر بھی امپروو ہوگا لیکن مینٹل ڈس آڈر کی اویئرنیس بہت ضروری ہے اور اگر ہم کلائنٹ کو اس ڈپریشن میں سے نکال کے اسے موٹیویٹ کر کے اس بات پہ آمادہ کرتے ہیں کہ وہ اپنا کام کرے لوگوں کے ساتھ اچھی طرح سے پیش آئے تو وائلنس کے چانسز بھی کم ہوتے جائیں گے وائلنس کا رسک بھی کم ہوتا جائے گا that is something you know control of mental disorder very very important نا we come to something more فنڈامینٹلیکرز treatment programmes abuse substance abuse کیا ہوتا سبسٹینس ہمیں پتا ہے طرح طرح کے ہوتے ہیں ہر چیز جو ہے ہر چیز جو ہم کھاتے بھی ہیں اس کے کچھ اس میں کچھ کیمیکلز ہوتے ہیں ہر چیز میں ٹھیک ہے نا کیونکہ ہر چیز کیمیکل سے ہی بنی ہے اور ہر چیز میں جو کیمیکلز ہوتے ہیں وہ نہ صرف ہماری باڈی کو نیوٹریشن دیتے ہیں وہ ہمارے برین کو بھی امپیکٹ کرتے آپ نے اکثر دیکھا ہوگا کہ دوپہر کو کھانے کے بعد لوگوں کو نیند آنی شروع ہوئی اچھا وہ کھانے میں ایسے سبسٹینس ہوتے ہیں جو ہمیں نیند کی طرف لے کے جاتے اکثر لوگ مثلا جب خشخاش کھاتے ہیں تو انہیں زیادہ نیند آتی ٹھیک ہے نا because it comes from an opiate base plant اچھا اسی طرح جو ہے کچھ کھانے جو ہیں وہ ہمیں ایسا فیل ہوتا ہے کہ ہمیں بہت طاقت آ گئی ہے اور ہم بہت مچھلی مثلا بہت لوگ کھاتے ہیں اور وہ سوچتے ہیں کہ وہ بہت اسٹرانگ ہو گئے اس طرح اور بھی ہیں گوشت کے ساتھ ڈفرینٹ لوگوں کو ڈفرینٹ ریئیکشن ہوتے ہیں اکثر لوگ جو ہیں میٹ کا کھانا کھا کے دوپہر کو تو پھر سو جاتے اندر all these different kind of things کچھ سبزیاں ایسی ہوتی ہیں جن کو کھانے کے بعد آپ زیادہ الرٹ محسوس کرتے ہیں so these different things these different plants اور foods have different kinds of chemicals and they have different kind of effects on our brain اچھا لیکن کچھ سبسٹینس ان کھانے پینے کی چیزوں سے یا ان پلانٹ سے الگ کر لیے جاتے ہیں ایکسٹریکٹ کر لیا جاتے ہیں جیسے افیم ہے حشیش ہے اور پھر کچھ چیزیں ہیں جو لیبوریٹریز میں مزید ریفائن کی جاتی ہیں انٹو فارمز آف پاؤڈر اور ٹیبلٹس اور capsule pills of different kind and many of these are illegal substance اسی طرح ہم سگریٹ پیتے ہیں تو سگریٹ میں بھی جو ہے عام طور پہ نکوٹین ہوتی ہے اور نکوٹین جو ہے وہ بھی ایک سبسٹینس ہے لیکن جو ہمیں فرق سمجھنا ہے کہ نکوٹین یا چائے میں جیسے کیفین ہوتی ہے یہ وہ سبسٹینس ہیں جو انسان کو تھوڑا اسٹیمولیٹ کرتا تھوڑا ایکٹیو بناتا ہے ہوتا ہے نا اگر نیند آ رہی ہو تو لوگ چائے پیتے ہیں کافی پیتے ہیں اسی طرح جو کچھ بوٹل ڈرنکس ہوتے ہیں کولڈ ڈرنکس ہوتے ہیں ان میں جو اسپیشلی کلرڈ جو ہیں ڈرنکس ان میں کیفین ہوتی ہے جو کہ ہمیں جگاتی ہے یا الرٹ بناتی تو ایسے سبسٹینس عام طور پہ لیگل نہیں ہوتے ہاں لیکن افیم چرس یا شراب یہ سبسٹینس چونکہ آپ کے آپ کو ایک تو نشہ آور ہیں دوسرے آپ سے جو سوچنے سمجھنے کی صلاحیت ہے اس پہ افیکٹ کرتے ہیں اس لیے ان پہ اکثر اسٹیٹس کنٹرول کرتے ہیں پاکستان میں تو ریلیجس ریزنز بھی ہیں نشے کو بین کرنے کے اسی لیے الکوہول بھی بینڈ ہے لیکن ویسٹرن کنٹریز میں for instance go alcohol banned نہیں ہے اس کو بہت زیادہ ڈسکریج کیا جا رہا ہے اس لیے کہ میں آپ سے ایک سمپل اسٹیٹسٹک شیئر کرتا ہوں جس اسپیشل ہاسپٹل میں میں کام کر رہا تھا میکسیمم سیکورٹی ہاسپٹل میں وہاں اسی فیصد سے زیادہ کرائمس کا تعلق شراب سے تھا اور اگر شراب سے نہیں تھا تو مختلف قسم کی ڈرگس سے تھا that should tell a something about nature of substance abuse تو سبسٹینس ابیوز میں کیا ہوتا گیا ہے کہ لوگ جو ہیں وہ مختلف طرح کے سبسٹینس کو استعمال کرتے ہیں کسی بھی ریزن سے شروع ہو سکتے usually usually typically it is bad company جس کمپنی میں اس نے بندے نے جس صحبت میں اس نے بچپن سے برائی سیکھی وائلنس سیکھا اسی صحبت میں اسی کمپنی میں ڈرگز بھی موجود لیکن اس کا ایک اور ایسپیکٹ بھی ہے اب آپ سوچیں گے ایک دس سالہ بچہ جسے گھر میں کھیل رہے ہونا چاہیے ماں باپ کا پیار ملنا چاہیے اگر وہ سڑکوں پہ پھر رہا ہے بھیک مانگ رہا ہے یا پک پاکٹنگ کر رہا ہے موبائل چورا رہا ہے کوئی چھوٹا موٹا اس طرح کرائم کر رہا ہے تو اس کی ایموشنل اسٹیٹ کیا ہے اس کے جذبات کیا ہے اور ان پینفل جذبات کو مٹانے کے لیے اسی کمپنی میں جب اسے ڈرگ ملتی ہے اسی صحبت میں جب اسے کوئی نشہ آور چیز ملتی ہے تو اس کے لیے بہت آسان ہوتا ہے اس اس کا ایڈکٹ ہو جانا کیونکہ وہ نشہ جو ہے اس وقت اسے وہ اپنا دکھ اپنی تکلیف اپنی جو ایموشنل پین ہے وہ بھلانے میں اس کی مدد کر رہا ہے and that's not just true of lower socio economic people upper class میں بھی مڈل کلاس میں بھی آپ کو ایسے بچے ملیں گے جو پیرنٹس جو ہیں ان کو ٹھیک طرح سے جب ٹریٹ نہیں کرتے تو وہ ڈرگس کی طرف مائل ہوتے ہیں اور اگر ان کی صحبت میں ڈرگس موجود ہیں تو یہ اسی طرح ہے جیسے ڈپریشن کے مریض کو کوئی ڈپریشن کے خلاف دوائی دے دی جاتی ہے اسی طرح یہ لوگ اس انلیگل سبسٹنس کو اس نشہ آور دوائی کو خواب چرس کی صورت میں ہو افیم کی صورت میں ہو ہیروئن کی صورت میں ہو یا کسی بھی ایسی چیز کی صورت میں ہو جو اس کو سود کرتی ہے اس کو کام ڈاؤن کرتی ہے اس کو بہتر فیلنگ دیتی ہے so substance abuse very very important dynamic risk factor وہ لوگ جو سبسٹینس مس یوز پہ قابو نہیں پا سکتے وہ کسی طرح بھی وائلنس کو چھوڑنے میں کامیاب نہیں ہو سکتے نا notice this I'm making a very strong statement وہ شخص جو پہلے سے بہت زیادہ وائلنٹ ہے اور اس کے اتنا زیادہ وائلنٹ ہے کہ اسے وائلنس ریڈکشن پروگرام میں ڈالا گیا ہے اور اسے سبسٹینس مس یوز کی عادت بھی ہے تو جب تک وہ سبسٹینس مس یوز نہیں جوڑے گا اس کی باقی ساری پرابلمس حل نہیں ہوں گی so this is the reason why I'm saying substance misuse is the pivotal factor among these dynamic factors مثلا emotional control بھئی ایک شخص کو جب غصہ آنے لگا تو اس نے نشہ کر لیا غصہ چلا گیا پریشان ہونا شروع ہوا اینگزائٹی ہوئی دل زور زور سے دھڑکنے لگا نشہ کیا اینگزائٹی کنٹرول میں آ گئی ڈپریشن ہوئی پریشانی ہوئی اداسی ہوئی نشہ کیا ڈرول میں آ گئی and then under the influence of committing all is crimes جتنا بھی وائلنس ہے اب وہ اس ڈرگ کے انفلوئنس میں کر تو اموشنل کنٹرول تو وہ سیکھ ہی نہیں سکتا جب تک کہ وہ اس نشے کو نہیں چھوڑے گا اس نے تو اموشنس کو ایکسپیرئنس کرنا ہی چھوڑ دیا وہ بے حص ہو جاتا ہے یوز کے نتیجے میں تو بہت ضروری ہے ایسے شخص کو کہ ان ساری ایموشن سے ان سارے ایکسپیرئنس سے اسے گزارا جائے ود آؤٹ دا سبسٹینس اور اس میں یہ ہمت اور یہ صلاحیت پیدا کی جائے کہ وہ اپنے آپ کو کنٹرول کر سکے اپنی اموشنس کو پہلے تو ایکسپیرئنس کر سکے انہیں برداشت کر سکے اور پھر کچھ اور طریقے ڈھونڈے اپنے آپ کو کام کرنے اپنے آپ کو سکون دینے مثلا ایکسرسائز ورزش جو ہے وہ بڑی اچھی ایک چیز ہے جو آپ کو مدد دیتی ہے اپنی ایموشنز کو قابو میں لانے ٹھیک ہے نا اسی لیے یوتھ کے لیے ہم کہتے ہیں کہ جناب انہیں اسپورٹس کے موقع ہونے چاہیے ان کے فزیکل ایکٹیویٹی کے موقع ہونے چاہیے ان کے پاس ایکسرسائز کے مواقع ہونے چاہیے تاکہ وہ آپ اپنی ساری جو پریشانیاں اور ایموشنل پرابلمز ہیں ان کا ایک چینل میں اس کا اظہار کر سکیں so substance abuse feeling whole range of experience تو ہم یہ کوشش کرتے ہیں سبسٹینس ابیوز کو کم کرنے کے لیے اس میں بہت زیادہ محنت لگانی ہوتی یعنی میں آپ کو یہ ایک بات ارض کروں گا کہ اگر آپ کے پاس ایک وائلنس ریڈکشن پروگرام میں دو قسم کے لوگ ہیں ایک وہ جو سبسٹینس کسی قسم کا یوز نہیں کرتے اور دوسرے وہ جو سبسٹینس یوز کرتے ہیں تو نان یوزر جو ہیں ان کی امپروومنٹ کے پروگرس کے بہت زیادہ چانسز ہیں اور جو یوزرز ہیں ان کے چانسز بہت کم ہیں اور ان پہ بہت زیادہ محنت درکار ہے so both of these things have to be understood I'm not saying کے لیس سچویشن سبسٹینس ابیوز میں بھی لیس سچویشن نہیں ہے اگر کوئی شخص کسی سبسٹینس کا عادی ہے وہ ول پاور کے ذریعے اس کو چھوڑ سکتا لیکن ہو سکتا ہے آپ یہ کہیں کہ جناب ہر ایک شخص میں تو اسٹرانگ ول پاور نہیں ہوتی لیکن یہی کام پھر تھراپسٹ کا ہے نا کہ وہ ول پاور کو اس حد تک ڈیولپ کروائے آپ کی کہ آپ اس سبسٹینس کو چھوڑ سکیں so that's one very important fact now another very important dynamic factor the stability of relationship with a significant other کیا مطلب ہے اس کا اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر شخص پرزن میں ہے بہت وائلنٹ ہے وائلنس کی ہسٹری ہے لیکن شادی شدہ ہے ٹھیک ہے اور اپنی بیوی سے بہت محبت کرتا ہے اپنے بچوں کا بہت خیال کرتا ہے تو you can use that you can use that to strengthen the program you can use that to strengthen your intervention you can use that to help with other factor اس کو موٹیویٹ کرنے کے لیے یہ ریلیشن شپ بہت امپورٹنٹ ہے اس کو سمجھانے کے لیے یہ ریلیشن شپ بہت امپورٹنٹ ہے اس کو اچھا آدمی بنانے کے لیے جو موٹیویٹ کرنا ہے اس کے لیے یہ ریلیشن شپ بہت امپورٹنٹ ہے اچھا اور اگر اس ریلیشن شپ میں کوئی ڈفیکلٹی آ رہی ہے تو تھراپسٹ کو سب سے پہلے اس چیز پہ فوکس کرنا چاہیے کہ اس ریلیشن شپ کو امپروو کرنے میں مدد کرے ٹھیک ہے نا اب ایک شخص ہے وہ پرزن میں ہے اس کی وائف جو ہے پچھلے سات سال سے لیٹ سے ان کی شادی ہے اور بڑی اچھی چل رہی تھی اب کچھ اس میں ڈفیکلٹیز آ گئی ہیں اس شخص کو شکایت ہے کہ جی میری بیوی جو ہے اس میں جو مجھے اتنی توجہ نہیں اب دے رہی یا مجھ سے ملنے کم آئی ہے یا وغیرہ تو اب تھراپسٹ کو کوشش کرنی چاہیے کہ اس ریلیشن شپ کو جتنا بھی اس کے کنٹرول میں اسٹیبل کرنے میں اس کی مدد کرے اور اگر وہ ریلیشن شپ اسٹیبل ہو جاتا ہے کچھ تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ ایک انٹروینشن ہے جو اس شخص کو بہتر بننے میں بہتر انسان بنانے میں اس کو وائلنس اس کا کم کرنے میں بہت اچھی ثابت ہو سکتی so these are some of the factor factor ایک ہے وائلنٹ لائف اسٹائل اب وائلنٹ لائف اسٹائل جو ہے اس میں کیا ہوتا ہے ہم بات کر چکے ہیں کہ جناب وائلنس ڈیورنگ دی انسٹیٹیوشنلائزیشن جو ہے وہ ایک امپورٹنٹ فیکٹر ٹھیک ہے لیکن وائلنٹ لائف اسٹائل کا مطلب یہ ہے کہ صرف انسٹیٹیوشن میں نہیں انسٹیٹیوشن سے باہر اب اس کو ٹیسٹ کیا جا سکتا ہے شخص ہے اس نے انسٹیٹیوشن کے دوران تو وائلنس چھوڑ دیا لیکن جیسے ہی باہر نکلا اس کا ایک پرانا ساتھی آیا اور اس نے کہا کہ بھائی تم نے مجھ سے فلاں وقت اتنے پیسے لیے تھے پیسے نکالو اور اب انصاف کو غصہ چڑھ گیا کہ دیکھو پرزن میں ایسی سچویشن نہیں ہوئی تھی اب باہر آ کے یہ سچویشن ہو گئی اب کیا وہ کر رہے ہیں back to to old violent life style تو ایسے موقع پہ ضروری ہے کہ تھراپسٹ جو ہے وہ کلائنٹ کو ہیلپ کرے کہ وہ اپنے اس وائلنس پہ بھی کنٹرول کرے جو پرزن سے باہر ہے اچھا اب اس پروگرام کی اہمیت سمجھیے کہ یہ صرف پرزن کے اندر نہیں چل رہا یہ جب انسان پرزن سے نکل گیا ہے آپ نے دیکھا کہ جناب اس میں بہت زیادہ امپروومنٹ آ گئی ہے ہم نے اسے پرزن سے نکالنا تو ہے لیکن اسے یہ سروس پرووائڈ کرنی ہے کہ ہفتے میں ایک بار سائیکولوجسٹ سے ملنا اور اس میں آپ اس کے وائلنٹ لائف سٹائل کو مینج کرنے میں اس کی ہیلپ کریں گے کہ کس طرح اپنی زندگی میں سے وائلنس کو نکالے so I hope this point is clear پھر ایک اور ڈائنامک فیکٹر وہ ہے کریمنل پرسنالٹی ایک شخصیت ایک پرسنالٹی جو کہ جسے ہم نے سائیکوپیتھی چیک لسٹ پہ استعمال کی anti social personality disorder ہم نے کہا اس میں ہے اور اس کی شخصیت ہی پوری کی پوری کریمنل ہے تو اس کے ساتھ ہم کیسے کام کریں اب اس میں اگر آپ کو یاد ہو کہ کچھ فیکٹرز تھے جو فیکٹرز انسان کو کرمنل بناتے ہیں مثلا دوسروں کے جذبات کا احساس نہیں ہے دوسروں کی فیلنگز جو ہیں وہ آپ کو سمجھ ہی نہیں آتی یا ایک بے حسی سی انسان میں آ جاتی ہے تو اس میں پرسنالٹی فیکٹرز کو ہم کنٹرول کرتے ایک شخص جھوٹ بہت بولتا ہے اسے یہ عادت ڈالی جائے کہ بھئی جھوٹ کم سے کم بولے کیوں کہ آپ یہ دیکھیں گے کہ اکثر کرائمز کا اور جھوٹ کا بہت گہرا تعلق ہوتا ہے یہ جو چیز ہمارے مذہب میں بھی ہے نا کہ سچائی جو ہے برائی سے روکے گی سچائی برائی سے روکتی ہے اور جھوٹ جو ہے وہ ہمیشہ آپ کو برائی کے ساتھ ساتھ ملے گا آپ اپنی زندگی میں نوٹ کریں جہاں جہاں آپ نے جھوٹ بولا ہے وہ صرف جھوٹ ہے خود ایک گناہ نہیں ہے وہ کسی یا گناہ کو کور کر رہا ہے یا کسی بری نیت کو ریفلیکٹ کر رہا ہے یا کسی نہ کسی طرح اپنی کسی خامی پہ برائی پہ پردہ ڈالنے کے تو جھوٹ جو ہے اس کو ہم اگر کم کرنے پہ ایمفسائز کرتے ہیں اور اس کو ٹریٹ کرتے ہیں as if it is a disease تو پرسنالٹی کریمنل پرسنالٹی ٹرانسفارم ہونی شروع ہوگی so what one last word I want to have in this lecture and that is on the importance of religion کہ ہمارا مذہب جو ہمیں چیزیں بتا گیا ہے وہ چیزیں اس اس قسم کے جو وائلنس ریڈکشن پروگرامز ہیں ان میں ہمیں بہت نمایاں نظر آئیں گی اور ہماری پرابلمز کو ہماری پریشانیوں کو ہماری ڈفیکلٹیز کو ٹریٹ کرنے میں ہمارا مذہب اسلام جو ہے وہ سب سے اہم ثابت ہو سکتا ہے خدا حافظ